اور میں نے کیسا بتایا کہ کیسے میں سوچنے والا بنا آپ کو یاد ہوگا شاید کہ ہم مدرسے پڑھتے تھے یہ بات ہے انیس سو چالیس کی انیس سو چالیس کی بات ہے تمہارے استاد تھے امین حسن اسلائی جو اب ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی تو ہم لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ میری تھنکنگ لائف کی بگننگ ہے جو یا تو تھرٹی نائن میں تھا یا فورٹی میں تھا ایسی کچھ تھا تو ہماری کتاب میں ایک ایک آئی آیت کہ لیبل دیکھو دیکھو اونٹ کو کہ کیسے بنایا خدا نے اس کو تو مولانا مشرا نے پوچھا کہ اونٹ کے سن پھٹے ہوتے ہیں جوڑے ہوتے انگلش میں ہاں ہوپ صحیح ہے تو جو ہے آپ جانتے ہیں گھوڑے کا جڑا ہوا ہوتا ہے اور بیل کا پھٹا ہوتا ہے ان کا کا اونٹ کیسا ہوتا ہے تو ہم بھائی کلاس میں اس وقت تقریباً شاید بیس آدمی تھے بیس لڑکے کسی کوئی بتا نہیں سکا کوئی بھی نہیں بتا سکا تب انہوں نے عربی زبان کا ایک ایک سینگ سنائی کہ لا لا نصف العلم اس کا ٹرانسلیشن ہے میں نہیں جانتا آدھا علم ہے یہ کہہ سکنا کہ میں نہیں جانتا یہ دیٹ دز دا تو انہوں نے کہا کہ اگر کتنی بار تم نے دیکھا ہوگا اونٹ کو لیکن تم اپنے نہ جاننے کو جانتے نہیں تھے اپنے نہ جاننے سے خبر تھے کہ ہم اونٹ کے سم کو کیسا ہوتا پتا نہیں ہم کو اگر اگر تم جانتے اپنی بےخبری کو تو ضرور غور سے دیکھتے جو غور سے دیکھتے دریافت کر لیتے یہ پہلا واقعہ میری زندگی کا کہ جو کہ میں کہتا ہوں کہ میری تھنکنگ اس پیٹرن میں بنی ہر چیز کو سوچنے لگا میں اس کے بعد سے سوچنا میرا نیچر بن گیا لیکن اب اس کلاس میں بیس لڑکے ہوتے کسی نے پکڑا نہیں اس کو کسی نے پکڑا نہیں میں نے پکڑ لیا تو زندگی میں آرٹ آف تھنکنگ لانا پڑے گا اور ہفتے کی جو آتی ہے تب سب چیز آتی ہیں